ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو اور انظر نہ کہہ دیا کرو اور سنا کرو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے